بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی الکریم ربش علی صدری علی عمری وحل القتم السانی جب کہو کولی ستائیس مارچ دو ہزار سولہ آج اچانک ایک بات ذہن میں آئی میں سوچنے لگا کہ دیکھیے دنیا میں مٹیریل فیلڈ میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں بہت ہی بڑے بڑے کام لیکن اسپرچل فیلڈ میں بڑے بڑے کام نہیں ہوتے مٹیریل ورلڈ میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے بزنس بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس بڑے بڑے موومنٹ ہر طرف نظر آتی ہیں لیکن اسپرچل فیلڈ جو ہے اس میں بہت ہی تھوڑا کام ہو پاتا ہے اس کا راز کیا ہے میں سوچتے رہا میری سمجھ میں آیا کہ اس کا راز یہ ہے کہ دونوں کام تو انسان ہی کرتے ہیں مٹیریل مشن بھی انسان چلاتا ہے اسپرچل مشن بھی انسان چلاتا ہے لیکن اگر ہسٹری کو آپ دیکھیں تو ایک فرق ہے ہر انسان اپنا جو بیسٹ ہے وہ صرف مٹیریل ورلڈ میں لگاتا ہے اپنا جو بیسٹ ہے اس کو وہ اسپرچل فیلڈ میں نہیں لگاتا یہ پوری ہسٹری بتاتی ہے اس کو اور اسپیسیفائی کریں اور اسپیسیفائی کریں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنا بیسٹ انسان دیتا ہے خود اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو یا پھر اپنے اولاد کو اس کے اولاد اپنی اولاد کو وہ اپنا ایکسٹینشن سمجھتا ہے انسان اپنی اولاد کو اپنا ایکسٹینشن سمجھتا ہے تو اپنا بیسٹ یا تو دے گا اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو جس کو وہ اپنا ایکسپریشن سمجھتا ہے اس فیلڈ میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اسپرچل فیلڈ میں بڑے بڑے کام سے نہیں ہو رہے کہ ہاں لوگ اپنا بیسٹ نہیں دیتے بیسٹ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے یاد رکھیے بیسٹ سب کے پاس ہوتا ہے ہر ایک کے پاس اپنا بیسٹ مطلب اپنا مائنڈ اپنی انرجی اپنا باڈی اپنی پلاننگ کی صلاحیت سوچنے کی صلاحیت یہ ہر ایک کے پاس ہوتی ہے تو ہر ایک کے پاس کچھ ہے جو اس کا بیسٹ ہے یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے فرض کی وہ بہت اسٹرانگ ہے وہ اس کے اندر بہت پلاننگ کی طاقت ہے آرگنائز کرنے کی طاقت ہے تو وہ سوچتا ہے آپ بہت سارا دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کسی کمپنی میں لگے کسی مشن میں لگے پھر چھوڑ دیا انہوں نے یہ بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کیوں چھوڑ کر وہ اپنا کام کرتے ہیں ان کے مائنڈ میں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ اپنا بیسٹ کسی اور کو دیں اپنا بیسٹ ہم اپنے آپ کو دیں جس کا ریٹرن ہم کو ملے گا تو اپنا بیسٹ یا تو اپنے آپ کو دیتا ہے یا اپنی اولاد کو جس کو وہ اپنا ایکسٹینشن سمجھتا ہے تو اسی لیے مٹیریل ورلڈ میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں کہ وہاں دیکھتا ہے کہ مجھے مل رہا اس کا ریٹرن مجھ کو مل رہا ہے لیکن دعوت کا کام اسپرچل کام یا اس کو کوئی ریٹرن ملتا وہ دکھائی نہیں دیتا تو یہاں اپنا بیسٹ لگاتا ہے یہاں اپنا بیسٹ لگائیں گے وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ دیا یہ بہت عجیب بات ہے قرآن میں کہ صحابہ میں جو لوگ اپنا بیسٹ لیے ہوئے تھے توحید کے مشن میں ان کے بارے میں قرآن آیا کہ انہوں نے اپنا اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اسلام کے لیے تو بیچنا کا جو انداز ہے وہ یہی معنی میں کہ وہ اپنا بیسٹ دے رکھا ہے اسلام کے لیے تو بڑا کام ہوا اب دیکھیں کہ جو دعوت کی ہسٹری ہے جو توحید کی ہسٹری ہے ڈیوائن مشن کی جو ہسٹری ہے پہلی بار بڑا کام صرف رسول اللہ کے زمانے میں عرب میں ہوا پہلی بار عام طور پر دیکھیے قرآن میں ہے کہ یہ حسرت الباد قانون بھی استاد ہوں یعنی ہزاروں ہزار پیغمبر آئے لوگ ان کو مذاق اڑاتے رہے ان کو ریٹیکول کرتے رہے کیوں کرتے تھے کہتے یہ کیسے لوگ ہیں اپنا بیسٹ لگانا چاہیے دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ اپنا بیسٹ لگا دو آخر اس لیے مذاق آتے تھے ان کو اپنا بیسٹ لگانا چاہیے ہم کو شاندار بلڈنگ بنانے میں شاندار بزنس کھڑا کرنے میں شاندار کام کرنے جس میں فیم ملے تو اس کو ہمیں اپنے کو ریوارڈ ملتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کام کرو خدا کے لیے تو وہ تو ہمیں تو کچھ ملنے والا نہیں ہے کہتے ہیں آخرت ملے گا تو آخرت کا پتا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو ٹیم بنی تھی صحابہ کی انہوں نے تاریخ میں پہلی بار اپنا بیسٹ دیا خدا دیوان مشن کو اپنا بیسٹ دیا انہوں نے دیوان مشن کو اس لیے بڑا کام ہوا اور بڑے کام کو لوگوں نے انڈرسٹیمیٹ کیا لوگوں نے ایک سمجھا کہ حکومت قائم ہو گئی عرب میں اور ایڈجسٹ کنٹریز میں یہ بڑا کام نہیں تھا سب سے بڑا اس سے بڑا کام یہ ہوا کہ ایک نیا دور دنیا میں آیا ایک نیا ایج دنیا میں آیا ایج آف سولاشن یہ سب سے بڑا کام یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے حکومتیں قائم کر دی عرب میں یا ایران میں یا مصر میں شام میں یہ بھی ایک کام تھا اس سے بھی بڑا کام یہ تھا کہ وہ دنیا میں ایج آف سویلائزیشن لائے ایج آف سویلائزیشن کیا ہے اللہ تعالی نے اس دنیا میں ایک پوٹینشیلی بڑی بڑی چیزیں چھپا رکھی تھی پوٹینشیلی جسے ہم بول رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ سن رہے ہیں لوگ کیونکہ ٹیکنالوجی کے تھرو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ٹیکنالوجی پوٹینشیلی ہماری دنیا میں موجود تھی اس کو ڈسکور کرنا تھا اس کو یوٹیلائز کرنا تھا تو اس کے لیے ضرورت تھی بہت زبردست قسم کا بہت زبردست قسم کی سوچ آدمی کے اندر ہو بہت ڈیووشن ہو بہت زیادہ اونچے مائنڈ کے لوگ ہوں تو ایسے لوگ ملتے نہیں تھے صحابہ نے ایک پروسیس اس لیے جس کے نتیجے میں گریجولی ایک وہ دنیا آئی جس میں ٹاپ کے لوگ ملے اس کام کے لیے اب وہ بھی دیکھیے اس میں صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے حدیث بات ہے کہ دین بے قومن لا یومن نے بھی اس دین کی مدد اللہ تعالیٰ ایسے کرے گا جو اس کے مومن نہیں تو بہت دیر تک سوچتا رہا کہ یہ کون لوگ تھے یہ تھے کرسچن لوگ پارشلی اس میں جو بھی شامل ہے یعنی یہ ہوا کب سے کروشیٹس میں کرسٹنڈم کو بہت بڑی یعنی ہیومیٹی ڈیفیٹ ہوئی پورا جو یورپین کرسٹنڈم تھا وہ ڈیفیٹ ہوئی اس ڈفیٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک نئی سوچ پیدا کی جو تھی ڈائیورژن اپنی طاقت کو انہوں نے سوچا کہ ہم سرو کر رہے ہیں بیٹل فیلڈ میں مر رہے ہیں کچھ ملتا نہیں اپنی طاقت کو خرچ کرو سائنٹفک ریسرچ میں ٹیکنالوجی میں اور زمین اس دنیا کے اندر جو چھپی ہوئی طاقتیں ہیں اس کو ایکسپلور کرنے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیا پیدا کیا یہ ایک تاریخ کا ایک انوکھا فنامنا ہے کہ ڈیفیٹ کے بعد ہمیشہ انسان کے اندر ریونج آتا ہے جو لوگ ہار جاتے ہیں وہ ہار مانتے نہیں اپنی ہار جب نہیں مانتے تو ان کے اندر ریونج آتا یہ پراکسی وار کیا ہے پراکسی وار ریونج ہے ہارنے کا ریونج ہے تو یورپین نیشنز جو تھیں وہ ہار گئی تھی بری طرح سے تھرٹین سینچری میں مسلم قوموں سے تو ان کے اندر ہاں سے ریونج آنا چاہیے تھا اور ریونج کی کوئی حد نہیں ہے ریونج کیا آپ سوسائڈ بامبنگ کریں کچھ بھی کریں اپنے کو ہلاک کر کے انہیں نقصان پہنچائیں تو اسی چیز سے آتی ہے دنیا میں پروکسی وار گریلا وار یہ سب ریونج ہے ہارے ہوئے لوگ اپنی ہار کو جب نہیں مانتے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں یہ سب کام شروع کر دیتے ہیں گریلا وار پروکسی وار یہ ہے فینامنا آف ریونج تو وہ دروازہ کے لیے کھلا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈاوزن پیدا کیا کہ تم کیوں اپنی طاقت کو برباد کر رہے ہو بیٹل فیلڈ میں سائنٹفک فیلڈ میں طاقت استعمال کرو گے یہ ہوا اسکول سرچ کے بعد اور پھر انہوں نے ایکسپلور کیا دنیا میں چھپی ہوئی ٹیکنالوجی کو یعنی ورلڈ آف ٹریڈیشن تھا پہلے اب ہم ورلڈ آف ٹیکنالوجی جی رہے ہیں سے پہلے دنیا میں ورلڈ آف ٹریڈیشن تھا اب ہم جی رہے ہیں ولڈ آف ٹیکنالوجی میں یہ کون لایا یہ یورپین لائیں جو زیادہ تر کرسچن تھے وہ جو بھی تھے تو یہ انہوں نے اپنا بیسٹ اس میں دیا انڈر کا پرسن انہوں نے دیکھا کہ ہم بیٹل فیلڈ میں جیت نہیں پاتے دو سو سال تک لڑتے رہے وہ جیتے نہیں تو ان کے اندر سکند تھاٹ آیا کہ دو سو سال لڑے اتنے لوگ بڑے نقصان ہوا پایا کچھ بھی نہیں تو دو سو سال کے اس تجربے کے بعد ان کے اندر یہ آیا کہ اپنے طاقت کو وہاں استعمال کریں جہاں ہم کچھ پا سکیں وہ تھی سائنٹفک ریسرچ کی فیلڈ یہ انسان کے پس میں نہیں میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کا مار میں ڈالا بار یہ واقعہ ہوا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک انسان اپنا بیسٹ نہ دے کسی مشن میں مشن بڑا نہیں ہوتا بڑا نہیں ہوتا عربوں نے اپنا بیسٹ کیا تو ایک نیا دور آیا تاریخ میں یہ یورپینس نے اپنا بیسٹ کیا تو ایک نیا دور آیا تاریخ میں یعنی سائنٹفک دور پہلا جو دوبارہ تھا پہلے زمانے میں آیا دنیا میں یعنی شرک کا دور ختم ہوا اور توحید کا دور آیا جو صحابہ کے ذریعے دنیا میں جو انقلاب آیا وہ تھا کہ شرک کا ایک دور چلا رہا تھا ہزاروں سال سے تو صحابہ کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بیسٹ دیا بیسٹ دیا بیسٹ دیا تو یہ ہوا کہ تاریخ میں پہلی بار شرک کا دور ختم ہوا اور توحید کا دور آیا اور یورپین نیشنز ہیں ان کا کارنامہ یہ ہے کہ اپنے بیسٹ دیا اپنے بیسٹ دیا تو دنیا میں ٹیکنالوجی کا دور ہے ٹریڈیشن کا دور ختم ہوا اب تیسرا دور ہے اب ہمیں دنیا میں یہ جو مواقع کھلے ہیں جو اپرچونیٹیز کھلی ہیں ان کو استعمال کرنا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے قرآن کو پھیلانے کے لیے پھر کچھ لوگوں کو اپنا بیسٹ دینا پڑے گا اپنا بیسٹ تب بڑا کام ہوگا ورنہ بڑا کام ہونے والا نہیں ہے تو یہ آج مجھے خیال آیا جب میں سوچنے لگا سوچنے لگا تو بڑا کام اس فیلڈ میں کیوں نہیں ہوتا جبکہ دوسری فیلڈ میں ہو رہا ہے تو دوہرا ایک نیا زمانہ آ گیا ہے کہ دوبارہ وہ تاریخ دہرائی جائے وہ ہسٹری دہرائی جائے جبکہ کچھ لوگ اپنا بیسٹ دیں دعوت کے مشن میں دعوت کے مشن میں اپنا بیسٹ دیں تب جا کر کوئی کوئی بڑا واقعہ پیش آئے گا دیکھیے قرآن میں یہ لفظ تو نہیں ہے اس طریقے سے لیکن قرآن میں یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں علیمان میں ایک ہے استابقن بالخیرات ایک ہے مقتصد مختصر کا مطلب ہوتا ہے معتدل انداز میں کام کرنے والے لوگ مختصر درمیانی انداز میں کام کرنے والے لوگ تو اللہ تعالیٰ کا ان کا بھی ریوارڈ ہے لیکن وہ کوئی ڈیوریشن نہیں سکتے مختصر لوگ دنیا میں انقلاب نہیں لا سکتے انقلاب لانے کے لیے اسابقون چاہیے تو ایک گروپ ہے اسابقون ایک گروپ ہے المختصد تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگ مختصر تھے لیکن جو انقلاب لائے جو ڈیوریشن لائے وہ اسابقون تھے تو اسابقون کو میں نے کروٹ کا دوسرے جو اپنا بیسٹ دیں مشن کے لیے اپنا بیسٹ ہر آدمی کے پاس دیکھے کچھ اپنا بیسٹ ہوتا ہے مثلا کسی کے پاس بہت ہی زبردست کا برین برین ہے تھنکنگ پاور ہے کسی کے اندر مسل پاور ہے وہ اس کے پاس ہے کسی کے پاس پلاننگ کی صلاحیت ہے مثلا میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں میرے بڑے بھائی تھے اور میں تھا تو ہمارے بڑے بھائی کے اندر زبردست صلاحیت تھی یعنی پیسہ کمانے کی جو میرے اندر بالکل نہیں میرے اندر ہے ہی نہیں پیسہ کمانے کی صلاحیت ان کے عجیب غریب صلاحیت تھی ان کے پیسہ کمانے کی تو زیرو سے شروع کر کے انہوں نے بہت کافی پیسہ کمایا یعنی نائنٹین فورٹی فور میں ہماری ماں جو تھی انہوں نے بڑے بھائی کو صرف پانچ روپے دیا تھا صرف پانچ روپے پانچ روپے دے کر بھیج دیا ان کو شہر نائنٹین فورٹی فور میں اس کے بعد جو مرے تو بہت بڑا بزنس بہت بڑا بلڈنگ ہے بہت کچھ چھوڑا انہوں نے تو ان کو آتا تھا پرس کو بنا مجھے یہ کام نہیں آتا تو کسی کے اندر کوئی شرائط ہوتی کسی کے اندر کوئی شرائط ہوتی مثلا نیوٹن نے کوئی بزنس نہیں کیا لیکن اس کے اندر تھنکنگ پاور بہت زبردست تھی نیوٹن کے اندر تھنکنگ پاور آئنسٹین نے کوئی بزنس نہیں کیا لیکن تھنکنگ پاور بہت زبردست تھی آئنسٹین کو ایک بار کسی نے گفٹ کے طور پر ایک چیک دیا وہ شاید پانچ پاؤنڈ کا دس پاؤنڈ کا تھا مجھے یاد نہیں آتا اس زمانے کے لحاظ سے بڑی رقم تھی تو کہا جاتا ہے کہ آئنسٹین نے اس چیک کو کوئی کتاب جو پڑھ رہا تھا اس میں بک بار کے طور پر استعمال کیا پھر بھول گیا وہ وہ چیک ایکسپائر ہو گیا یعنی بک بار کے طور پر اس چیک کو استعمال کرتا رہا یہاں تک کہ ڈیٹ ختم ہو گئی تو آئنسٹین کے اندر پیسہ کمانے کی طاقت نہیں تھی لیکن سوچنے کی طاقت تھی اس کو لگا دیا اس نے تو سائنس میں ایک نیا دور آیا تو ہر ایک کے پاس کوئی اس کا بیسٹ ہوتا ہے اس بیسٹ کو جب دیتا ہے وہ مشن میں تو بڑا مشن کھڑا ہوتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے اندر کوئی بیسٹ نہیں ہے میرے پاس کوئی بیسٹ نہیں ہے میں تو اپنے آپ کو چوٹے سے بھی کم سوچتا ہوں بھی کوئی بیسٹ میرے پاس نہیں تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا چیز دی ہے تو میرے پاس دعا ہے میرے پاس جو بیسٹ ہے وہ دعا ہے تو میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ آپ کے دل میں یہ دل میں یہ طاقت بھر, بھر دے کہ آپ اپنا بیسٹ جو ہے لگائیں اس دعوت کے مشن میں قرآن کو پھیلانے میں قرآن شاید دنیا کے لیے اترا ہے لیکن شاید دنیا نے پہنچا ہوا ابھی شاید دنیا تک اس کو پہنچنا باقی ہے اس کا ترجمے کیا جائے ہر زبان میں تو ماڈل ہمارے پاس جو ہے کرسچن کا ماڈل کرسچن نے بائبل کو شاید دنیا تمام زبانوں ترجمہ کر کے شاید دنیا پھیلا لیا وہ اس ماڈل کو اپنانا ہے سورہ صف میں ایک عجیب آیت ہے کہ تم لوگ جس طرح سے ہوارین یعنی جیزس کرائسٹ کے جو فالوور تھے ان کو ہوارین کہا جاتا وہ انصار اللہ بنے تم بھی انسار اللہ بنے اس طریقے سے بس سوچتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں کرسچن جو ہیں اپنی کتاب کو یعنی بائبل کو دنیا کے ہر زبان میں ترجمہ کریں گے اور پرنٹڈ پریس کو استعمال کر کے کمیونیکیشن کو استعمال کر کے سارے دنیا میں پھیلا دیں گے اس کو تم بھی ایسے کرو یعنی یہاں پر کرسچنس ہمارے لیے ماڈل بن گئے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ کام اپنے بیسٹ کو استعمال کر کریں تاکہ بڑے پیمانے پر کام انجام ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ uh, so we'll be ending the session now because Maulana سا has to go for another programme